جس میں نامد حسی حضرت مولانا محمد فاروق صاحب شیخ الحزیث لندن ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت جیسی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں گھر بیٹھے عطا کی ہے اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے دل جبی کے ساتھ بیٹھیں گے ہمارے قوت الاسلام کے تحت چلنے والا یہ بچیوں کا عالمہ کا مدرسہ جس میں ماشاءاللہ ہر سال بچیاں عالمات ہو رہی ہیں اور یہاں سے فراغت حاصل کر رہی ہیں جس کے روح رواں مولانا محمد سلیم نواب صاحب دم برکاتہم ہیں یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی قدر دانی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے میرے بھائی علماء جو ہے یہ امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اور عطیہ ہے انبیاء علیہ صلاۃ والسلام کے کام کو اور ان کے مشن کو اور احقاق حق اور ابطال باطل کے فرائض کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کا انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو سماراور بناوے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے ذوق و شوق کے ساتھ اور جمعی کے ساتھ بیٹھیں گے قبل اس کے کہ حضرت کا درس شروع ہو میں حضرت مولانا محمد سلیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں اپنے زیر نگرانی چلنے والے اس ادارے کی مختصر سی رپورٹ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی کر دیں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون uh, respected brothers, my uh, um, respected ulama, my young friends and my mothers and sisters upstairs, the women turn amazing مردوں کو تو پیچھے ہی کر دیا ہے یا ایسا سمجھ لو مرد پیچھے ہو ہی گئے الحمد للہ not don't let anyone tell you that you are inferior than them کوئی تمہیں یہ نہ کہے کہ تم مولوی بن کر یا عالمات بن کر تمہیں کیا ملے گا الحمد للہ you are everything because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم told you you are better than anyone خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ don't let a billionaire come to you and say he is better than you because they are not better than you there is no one on the surface of the earth that is better than you you are better than every single millionaire and billionaire in the world. And alhamdulillah, in the eyes of every individual, that should be the case. There is no one greater than you. A few other advices, inshallah, you know, Hazrat Mufti Shafisab rahmatullah he says, جب میں نے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی and then I said to him کہ can you say few words to our طلبا تو وٹ ڈڈ شیخ محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث سہارنپور وٹ ڈڈ یو سے رحمۃ اللہ علیہ ہی سیز لوگوں نے ہی سیز بچوں اپنی قدر جانو you recognise yourself who you are okay you are better than anyone اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے if you don't have a realisation who you are then don't expect other people to understand the other day I met one person and said مولوی مولوی بن کر اپنے بچے کو کیا کیا کرو گے what are you going to do making your son an عالم you know this this this sentence is dangerous is poisonous. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability. The advice number two, Hazrat Maulana Badri Alam Mirati rahmatullahi alayhi, Hazrat Maulana Abdullah Kapodrawi, Darun Barakatuhum al-Aliyah, may Allah subhanahu wa ta'ala extend his shadow for the ummah for a long time with health and afiyah and iman inshallah. He says that in 1959, Hazrat Maulana Badri Alam Mirati rahmatullahi alayhi gave some departing advices to students who were graduating. And one of the advices he gave is, Bacho, and number three ان شاء اللہ روزانہ کم از کم تھوڑا تھوڑا درود شریف کم از کم پڑھ لیا کرو ریڈ سب درود اللہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ so says it should be at least three three hundred times معمول بنا لو you can do three hundred at least do one hundred درود ان شاء اللہ اینڈ اینڈ ان شاء اللہ I will leave you with the final advices Hazrat Maulana Allama Anwar Shah Kashmiri رحمۃ اللہ علیہ says to one of students when he graduated کہ دیکھو اب تو تم نے علم نبوت حاصل کر لیا اب نور نبوت حاصل کرنے کی سعی کرنا فکر کرنا you have attained alhamdulillah ilm of nubuwa the knowledge of nubuwa now you must make sure you try to adopt now the nur of nubuwa and that you will get from the company of the sulaha from the pious and from the buzurgs of the ummah and alhamdulillah i can say here very very hand on heart this group of 17 girls that we have graduating is one of the best groups of Bukhari, Sahih al-Bukhari, that me, myself, has taught. It's been a wonderful jama'at, you know, just to give you a rough idea of the dedication and the qurbani and the sacrifice of these girls. For the past eight months, these girls have been doing Saturday, Sundays, from 8 o'clock in the morning to 12 in the afternoon. For the past eight months, non-stop. they have been doing in the past few weeks, they have been doing in the holidays, they have been studying from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. Just imagine the maqam of these girls. Please do value them. And my last final advice for the girls, Alhamdulillah, we have a lot of hope in you. The women in this area, in the Forest Gate area, Newham as it is, is a deprived area. Alhamdulillah, we have a lot of hope from this graduating jama'at. Why? because they have a lot of unity, they have a lot of love amongst themselves, that inshallah you will do something amongst the women. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala accept you all. May Allah subhanahu wa ta'ala reward your pa pa parents. May Allah subhanahu wa ta'ala um, accept you for very, very long time to come, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala leave you in the, in the pathway of knowledge until you die and until you breathe your last. And inshallah, I'll just take the last opportunity to thank all the uppers and all the staff and all the management. Uh, oh, just one last advice, inshallah. Hazrat Mufti Sahib, I'm taking his time. Last one, one advice. Wherever you get a job, make sure you have no connection with the management. Stay away from the management. If you want safety and security, apna kaam karlo, don't interfere with the management. میرے استاد تھے حضرت مولانا ایوب صاحب گورا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولوی اگر تو پڑھائے تو اتنا کام کر لینا کہ مینجمنٹ میں سے دیر وزوت عالم بالا سے عالم بالا میں سے کسی کے ساتھ تعلق مت رہنا عالم بالا ہی means management stay away from the management. Well, what I mean, if you want security, safety, Allah Ta'ala says, after you become an imam, if you want to become an imam, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْلِنَا If you want to become imams, then you will have to have lamma sabr. Sabr to jayib. To make sure you exercise patience, do your job wherever you are, and inshallah you leave. Don't interfere with the matters of the management. Inshallah, there you will have security. Inshallah, I invite Azad Mufti Omar Farooq جو لوگ جانتے ہیں حضرت مفتی اب الفاروق صاحب کو معلوم کرنا یعنی پانی بات ہمائیں اور بہنیں اولن میں شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ الحدیث مولانا محمد سلیم صاحب دامت دعوت العالیہ کا اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد داؤد صاحب دامت وکات کا کہ ان حضرات کی ذرہ نوازی ہے پندرہ بروری اس مجلس سعید میں اور اس تقریب بابرکت میں مجھے شریک و سہیم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے ویسے ان حضرات کا رتبہ ایسا ہے کہ مجھے ان کی باتیں سننی چاہیے اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہاں علوم وافی سے نوازا ہے وہیں پر عبدیت توازو و انکساری سے بھی نوازا ہے اور یہی سب سے بڑا وصف ہے انسان کا علم کے حاصل ہونے کے بعد اگر عبدیت اور توازو آ گئی تو اس کے بعد سبھی کچھ مل گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید خدمات عالیہ دینیہ کے لیے موفق فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سائے عاقفت ہم سب لوگوں کے سروں کے اوپر تاداہم قائم فرمائے طالبات اور ان کے سرپرستان نہایت ہی خوش نصیب ہیں اور قابل صد مبارکباد اس اعلیٰ دینی کام کے لیے انہوں نے اپنے وقت کو سر کیا سرپرستان میں قربانیاں دیں اور طالبات نے در حقیقت صحیح بخاری میں کتاب العلم نے جو ابواب قائم ہوئے ہیں ان پر اپنے آپ کو گامزن کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستورات کے سلسلے میں اور خواتین کے سلسلے میں تین ابواب قائم کیے ویسے خواتین کا بڑا اعزاز ہے اور شریعت متحرہ میں ان کی بڑی تقدیس ہے آپ غور کریں جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے بدل وحی سے اس میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار ہرا سے واپسی پر نبوت ملنے کے بعد جو قصہ اور ماجرہ ہوا تھا وہ ماجرہ ام المن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ و تسلیم نے واقعے کی خبر دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی ذات پر اندیشہ ہے خدشہ ہے لغت خشی تو علا نفسی تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا لفظ استعمال فرمایا وہ یہ کہ کل اللہ ابداً الرحم وتحمل وتحمل المعدوم على نوائب الحق قابل غور بات یہ ہے کہ سب سے پہلا جو ورڈ استعمال کیا اور سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا ام رضی اللہ عنہ نے اور قرآن مجید کی یہ جو وہی آنا شروع ہوئی پہلی وہی پانچ آیات پر مشتمل اس کے بعد سب سے پہلا جو ورڈ اللہ عز و جل نے استعمال فرمایا کلّا ان یوم المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لطائف میں سے سمجھا جاتا ہے اور واقعی بڑی خوبی کی بات ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تین ابواب قائم کیے ان میں سے ایک بات تو قائم کیا تعلیم الرجلی امتہ اہلہو آدمی کا اپنی باندھی کو اور اپنی بیوی کو سکھانا اس کے بیان میں بات پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علی نے دوسرا باپ قائم کیا عزت الامام النساء و تعلیم امام کا امیر المومنین کا عورتوں کو واز کرنا اور ان کو دین کی باتیں سکھانا ان دو ابواب کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا علی الحدیث کا اور اس کے بعد قائم کیا کیف یقبض العلم علم کیسے اڑھایا جائے گا یہ دونوں باپ بظاہر اجنبی ہے اور پھر اس کے بعد باپ آ رہا ہے جو خواتین سے متعلق جو عورتوں سے متعلق کہ کیا عورتوں کے لیے کوئی دن علاحدہ مخصوص کیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب یہ تین تین ابواب ابواب ابواب تھے تو میں دو دو کے بعد اجنبی بابوں کو داخل کیا اور پھر اس کے بعد عورتوں والا باب قائم کیا ایسا کیوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں بیچ میں دونوں ابواب کو قائم کر کے کہ یہ کوئی اجنبی باب نہیں ہے وہ اس طریقے پر کہ حدیث کی حرص وہ جیسے مردوں کو ہونی چاہیے عورتوں کو بھی ہونی چاہیے اور قبض علم کے جو اسباب ہو سکتے ہیں اس سے احتراز اور اس سے اجتناب جس طریقے سے مردوں کو اختیار کرنا چاہیے ویسے عورتوں کو بھی اس اعتبار سے دونوں ابواب جو مطلق ہے اس اطلاق میں مرد بھی داخل عورت بھی داخل ہے اس اعتبار سے یہ کوئی اجنبی باب نہیں ہوا تو یہ ہماری طالبات نے حرص الحدیث والا جو باب ہے گویا اس پر عمل کیا ہے اور اسی طرح قبض علم سے احتراز کی جو شکل ہو سکتی ہے اس کو انہوں نے اختیار کیا اس اعتبار سے انتہائی قابل مبارکباد ان کا اقدام ہے اور ان کا یہ عمل ہے حق تبارک و تعالی انہیں قبول فرمائے اور حق تبارک و تعالی خدمات دینیہ عالیہ کے لیے انہیں موفق فرمائے آمین لیکن ان کا یہ سفر اس پر ختم نہیں ہوتا ہے حافظ ابن مندہ اللہ علی نے بیس سال کی عمر میں سفر شروع کیا تھا طلب علم کے لیے واپس ہو رہے ہیں سال کی ان کی عمر ہے گویا پینتالیس سال انہوں نے طلب علم کے لیے صرف کیے ہیں تو اسی اشارہ اس بات کا مل رہا ہے کہ یہ ہمارا سفر کوئی چند سالوں کا سفر نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا سفر ہے اور مزاج جب تک علمی نہیں بنے گا جب تک شریعت کا ہم پاس اور لحاظ رکھنے والے نہیں بنیں گے وہاں تک گویا ہم عالم یا عالمہ ہو نہیں سکتے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو وی کی چند جزیات معلوم ہو جائے اور آج کل کے اعتبار سے جو بڑی بوڑھی عورتیں ہیں تو وہ کئی ایک ایک دو چار نہیں کئی ایک وہ تمہیں فلاں مرض کی فلاں بیماری کی علاج کی فلاں شکل ہے فلاں شکل ہے فلاں شکل ہے کئی ایک ایک صفا صرف ایک صفحہ نہیں بلکہ کئی ایک صفحوں پر مشتمل وہ ایک کاپی یا کرا سا جو تیار ہو سکتا ہے دادی ماں کے نسخے لیکن اس کے باوجود انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ طبیب ہے یا طبیبہ ہے ٹھیک جب تک تیب کا جو مزاج کلی ہے وہ نہ آ جائے وہاں تک وہ آدمی طبیب نہیں بنتا ہے بس اسی طریقے سے سمجھئے کہ جب تک یہ مزاج علم کلی طور پر ہمارا نہ بن جائے جب تک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا تعلق پیدا نہ ہو جائے وہاں تک سمجھئے کہ ابھی ہم خام خیاری کے اندر میں ہیں یا ابھی ہم بیچ راستے کے اندر میں ہیں منزل کو ابھی نہیں پہنچے ہیں بے عشق محمد اگر پڑھتا ہے بخاری بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب کا ذکر ہوا کہ بخار آیا ہے ان کو اچھا پہلے مسلم تھے اب بخاری ہو گئے تو وہ بخاری بن جاتا ہے آدمی لیکن یہ کہ وہ واقعی معنی میں جو بخاری ہے بخاری کا پڑھنے والا ہے وہ آدمی بن نہیں سکتا ہے جب تک عشق محمد نہ ہو اور جب تک عمل پیرائیگی کی شکل نہ ہو میں خصوصی طور پر اس دیار میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں اور زیادہ تلقین کرتا رہتا ہوں طلبا سے وہ ایک بات یہ ہے کہ حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات اشارت فرمائی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک حکم بیان ہو رہا ہے اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ قرآن میں یا حدیث میں بات بیان ہوئی آمنا صدق نہ مان لیا لیکن یہ ایک اور پہلو نکل رہا ہے اب اس کا حل کیا اس کو کس طریقے سے منتبک کیا جائے حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں عجیب و غریب بات کہ محبت یہ بھی ایک مستقل قانون ہے جہاں اور قوانین ہیں ہوں گے اپنی جگہ پر لیکن محبت یہ بھی ایک مستقل قانون ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اس کے بعد یہ برہنا سر اور کھلے سر نماز پڑھنا ایک طرف حدیث کے ساتھ اشتغال کا دعویٰ یا حدیث پاک کے ساتھ محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف کھلے سے نماز پڑھنا کہ قرآن میں کہاں آیا حدیث میں کہاں آیا ہے کہ ٹوپی پہننا چاہیے سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے محبت ایک مستقل قانون ہے اگر آپ علیہ سلاد و تسلیم کے ساتھ محبت ہے تو پھر آپ علیہ سلاد و تسلیم کے طرز عمل کو دیکھو اور قانون کیوں ڈھونڈ رہے ہو یہی ہے ایک مستقل قانون حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا حضرت امام احمد ابن حمد رحمۃ اللہ علیہ کی کافی روایتیں انہوں نے چھوڑ دی وہ اس وجہ سے کہ امام احمد ابن حمد رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ روایتیں مل گئیں تو ناظرن نیچے اتر کر احادیث کو لینے کی کیا ضرورت تھی لیکن علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی درجے کے آدمی ہیں اور علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اساتذہ سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو روایتیں مل گئی ہیں اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کی کافی روایتوں کو ایسے ہی نزول کے ساتھ اپنی بخاری میں ذکر کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑی محبت کی علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کو محبت ایک مستقل قانون ہے وہاں نزول کے ساتھ روایتیں لینے سے محدثی میں کیا کرتے ہیں لیکن یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے گوارا کیا اور کافی روایتوں کو تین سو سے زائد روایتوں کو رحمت اللہ علیہ کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں گیا ہے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بھی قرآن اور احادیث کو پڑھنے کے بعد مزاج اپنا بنانا ہے شریعت والا تو گویا ہم عالم یا عالمہ بن رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ کی محبت اب ہمیں پھر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ذرا ہم بیوٹی فل معلوم ہوں گے جبکہ آئی بنایا جائے عالمہ ہونے کے بعد دوسروں کے لیے اسوا دوسروں کے لیے نمونہ ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی لانت کا مضمون کیا کچھ کم ہے نہیں اگر صاف سراہتن آپ نے لانت نہ بھی کی ہوتی تو ازواج متحرات کے ساتھ امہات المومنین کے ساتھ اور بنات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی عنہن ان کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کاموں سے احتراز کرتے بہرحال میں اس بات کے لئے اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے ایک راستہ اختیار کیا ہے علم والا جو علم کے بعد پھر عمل والا راستہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے شروع نہیں ہوا تھا اب اس کے بعد شروع ہو جانا چاہیے جیسا کہ حضرت نے ابھی اشارے کے نام یہ بات ارشاد فرمائی تو علم کے بعد نور علم اب اس کا نمبر آ رہا ہے رب تبارک و تعالی ہمیں علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو قرآن مجید کے ارشادات کو کرنے والوں میں صرف رجال یا صرف مرد نہیں ہے خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور وہ نور انہوں نے حاصل کیا ہے ایمان والا والا علم اس کے جیسے ایک مرد ادراک کر رہا ہے ایک چیز کا ویسے ہی وہ عورت بھی ادراک کر رہی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شریعت متحرہ مردوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے عورتیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے والی اور سر آنکھوں کے اوپر اس کو اٹھانے والی اور ہنری شاہی شریعت محمدیہ نہایت سہل نہایت آسان اس میں تو جمال ہی جمال ہے کوئی سختی وقتی نہیں نہایت آسانی اور سہولت کا معاملہ اس میں ہے قرآن مجید نے عجیب و غریب انداز میں اس بات کے اشارہ کی ہے ایک تفسیر کے اعتبار سے ایک تفسیر کے اعتبار سے نور وہی ہے کتاب مبین ایک طرف یہ نور کا لفظ ہے اور دوسری طرف ایک ویا کا لفظ آتا ہے وہ بھی روشنی کے معنی کے لیے مستعمل ہے آفتاب کے لیے ویا کا لفظ استعمال کیا کہ اس میں کچھ حرارت ہے نور ہے روشنی ہے لیکن کچھ حرارت ہے گرمی ہے والقمر نورا اور چاند کے لیے نور ہے اس میں حرارت نہیں ہے گرمی نہیں ہے اور وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانُ وَضِيَاءَ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام ان کو جو فرقان دیا جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ وہاں سخت حکام ہے وہ ان کی مزاج کے مناسب بھی تھا بنو اسرائیل کی مزاج کے مناسب بھی تھا لیکن بہرحال وہاں حرارت ہے وہاں گرمی ہے وہاں سختی ہے لیکن قد جاکم من اللہ اس اعتبار سے نہایت سہولت ہے نہایت آسانی ہے جس طریقے سے مرد یہ حفظ کر سکتا ہے عورتیں بھی اس کو حفظ کر سکتی ہے اور اپنے اندر جذب کر سکتی ہے وہی عشق نبی کے نتیجے میں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کی والدہ ایک مرتبہ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا اپنے والدہ سے کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا اور ایسا معلوم ہوا کہ میرے پہلو میں دل نہیں ہے اب وہ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کی والدہ سعید بن مسروق رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ وہ یہ کہہ رہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے آسمان کی طرف نظر کی لیکن معرفت خدا بندی کی نیت سے نہیں کی ہے اس سے خالی ہونے کی حالت میں ویسے ہی جوک کے طور پر اور ویسے ہی تلاعب کے طور پر تم نے دیکھا آسمان کی طرف اس کا یہ اثر ہے کہ تم نے اپنے پہلو کے اندر میں قلب کو محسوس نہیں کیا اب دیکھیے وہ کتنی بڑی ولیہ ہوگی جو اس بات کا ادراک کر رہی ہے سوری وہاں اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ میری نیت ایسی کچھ بھی نہیں تھی کہ میں دیکھوں آسمان کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ ہو اس کا میں نے قصد کیا ہی نہیں تھا تو آپ دیکھیے وہ خاتون ہے وہ ایک عورت ہے اور اس کا اثر قلبی اعتبار سے کتنا مضبوط ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ وہ بھی انتہائی زیادہ پارسا پرہیزگار متقیہ اور رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والی اور حقیقت یہ ہے کہ جو جس قدر تعلق رکھنا چاہتا ہوگا دعاؤں کے ذریعہ بہت زیادہ تعلق میں اضافہ کر سکتا ہے دعاؤں کے ذریعہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے عام طور پر جب کوئی مصیبت آتی ہے جب کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے اب متوجہ ہوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں جس وقت ور کی حالت ہے تو سرہ کی حالت کے اندر میں مسرت کی اور انبساط کی خوشی کی اور نارمل حالت اس حالت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے دعائیں مانگنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے اس کی ہدایت دی پر اس رات میں تصویر نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے موقع پر اس کی دعا قبول ہو تو جو عام حالت ہے جو نارمل حالت ہے اس میں بھی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے کرنا چاہیے یہ کیا وقتی طور پر تم حاضر ہو گئے رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیاضی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی حضری بھرنے والا آدمی ہے یا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اس میں اکبر آتا ہے دعائیں مانگنے کے لیے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ جب کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی تھی بچپن میں دعا زاری الہا رب تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر وہ مانگ رہی ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جس وقت انتقال ہوا چون سال کی عمر میں علامہ شامی اللہ علیہ کا اس موقع پر جزا فضا شکوا شکایت کچھ نہیں اس کے بعد دو سال وہ زندہ رہی ہے ان کی والدہ علامہ شامی اللہ علیہ کی ہفتے میں ایک لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اشارے ثواب کرتی تھی اپنے بیٹے کے لیے ایک لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص سورہ اخلاص اللہ سے محبت کا پروانہ مل رہا ہے جنت میں داخلے کا پروانہ مل رہا ہے یہ دو روایتوں کی طرف اشارہ کیا میں نے اور تبوک کے موقع پر حجابات کو مرتفع کر دیا رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام وہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں معاویہ ابن معاویہ کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں آپ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں اشارہ سمجھ گئے آپ نے فرمایا ہاں اور سرات جنازہ دیا آپ علیہ السلام و تسلیم نے سوال کیا کہ کیا بات ہے اور صحابہ کرام کا بھی انتقال ہوتا ہے لیکن بطور خاص ان کے بارے میں مجھ سے کہا گیا کہ تمہیں اگر نماز جنازہ پڑھنی ہو ان کی تو نماز جنازہ پڑھ سکتے ہو کئی آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوریہ اخلاص پڑھا کرتے تھے سوریہ اخلاص تو یہ جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی سنہرا موقع ہے سنہرا موقع ہے رمضان مبارک آ رہا تو اس سے قبل ہم اپنے آپ کو بنا رہے ہیں سوریہ اخلاص کی تلاوت بکثرت اپنے لیے بھی مرحومین کے اشارے ثواب کے لیے بھی نہایت کار آمد ہے اور انتہائی زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کا اور رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اضافے کا یہ ذریعہ ہے تو سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کے یہ اشارے ثواب کر رہی ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ بھی الہا زاری دعا تجر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ انابت التفاق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے خواب میں زیارت ہوئی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بائیں صفحے کے اوپر باب قائم کیا کتاب التعبیر میں باب روی النساء ابن بطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مرد کا جب نیک ہو صالح ہو اس کا خواب روی حسنہ وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے چاہے جو بھی جز ہو چھالیسواں جز ہو یا اور تو اسی طریقے سے اگر نیک عورت ہے اور اس کا روئے اور اچھا خواب ہے تو وہ بھی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے اور اس پر علماء کا اتفاق ہے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے الہا و زاری گویا کہ وہ خواب ہی میں رو رہی ہے فرمایا بشارت دی اور استبشار کی شکل سامنے آئی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا جب وہ بیدار ہوئی تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بینائی وہ عود کرائی تھی رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنا جہاں میں نے کہا سورہ اخلاص کے اوپر مداومت موازبت پابندی ویسی ہی دعاؤں کا اہتمام گریہ زاری حق تبارک و تعالیٰ یہی ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں اتراہٹ اللہ کو پسند نہیں تکبر فخر خیالہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں سب کچھ اگر نہیں ہے تو توازو نہیں ہے الکبریا اور ادائی ولازمت عیساری من نازانی فیہما فقطاتو یا فقسمتو تو وہاں توازو اور عبدیت کو پیش کرے انسان رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی قدر ہے تو یہ دعا تجربہ کے اندر میں بہت زیادہ ابدیت انکساری انسان کے معلوم ہوتی ہے اور بندے کی قیمت کے اندر میں اضافہ ہو جاتا ہے لہذا دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے اور رمضان مبارک میں تو بطور خاص رمضان مبارک میں بطور خاص ویسے یہ ابھی جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے زیادہ تر خواتین جو ہے وہ تعداد کے اندر میں وہ یہاں شرکت کیے ہوئے ہیں اس اعتبار سے موٹی موٹی باتیں جو ذکر کی جا رہی ہے نکاح دقائق اور لطائف اور معارف صحیح بخاری کے وہ اپنی جگہ کے اوپر وہ علماء کا کام ہے میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کیا کیا معارف کو بھرا ہوگا بس وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پیدا کرنے والا اللہ وہ جانتا ہے یا امام بخاری اللہ علیہ جانتے ہیں یہ سواری اعتبار سے گھومتے پھرتے ہیں اور وہ اس موتی کو حاصل کرتے ہیں اور لیتے ہیں وہ ان بڑوں کا کام ہے ایک مرتبہ الاسلام حضرت مولانا قاسم نانو رحمۃ اللہ علیہ ایک کوئی مسئلہ آتا ہے میں کلام کا جزے جزا کا تو جزا کے میں فرمایا کہ ارا وقات الواقعہ اس صورت کے ابتدائی حصے سے میں جزا کو ثابت کر سکتا ہوں اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ معقول کے جتنے مسائل ہیں علم معقول کے جو اقلیات والے علوم ہیں ان کے جتنے مسائل ہیں ان سب کو میں نفین یا اسباتن ثابت کر سکتا ہوں قرآن مجید کی آیات سے حضرت حکیم المد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذہن ذہن رسا دے رکھا تھا اس کے نتیجے میں حضرت یہ فرما رہے وہ بولتے تھے فہم خدا دا سے بولتے تھے یعنی قرآن اور حدیث کی صاف بات اس طریقے سے نہیں بلکہ اللہ نے جو ذہانت دی تھی اسی کو نکال رہے تھے اور وہ قرآن کی آیت سے منتبک ہو رہا تھا حدیث کے ساتھ منتبک ہو رہا تھا یہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا حال تھا قرآن مجید کے علوم وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں بہت ہی زیادہ ہیں احادیث اور اس میں بالخصوص صحیح بخاری صحیح بخاری میں کس کے علوم ہوں گے محمد ابن عبد سہران پوری بعد میں ان کا تعلق ہے وہ سرفی سے ہوا ہے مکہ مکرمہ جانے کے بعد دس سال انہوں نے صحیح بخاری کو پڑھا ہے شیخ عبداللہ مکی رحمت اللہ علیہ سے دس سال میں پڑھا ہے یعنی تسلسل کے ساتھ مداومت کے ساتھ پڑا ہے ناغا کر کے نہیں غیر حاضری کے ساتھ نہیں تو یہ اندازہ لگاؤ کہ دس سال میں یہ انسان کیا کچھ بولا ہوگا ان کے جو استاد ہوں گے وہ کس قدر بولے ہوں گے اس کے لطائف اور اس کے معارف کو جو صحیح بخاری کے ہوں گے تھوڑا سا اندازہ اسے لگایا جا سکتا ہے اور یہ کوئی بعید بات امام نوبی رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ جو کچھ لوگ ہیں جن کی ہمتیں پست ہیں جو زیادہ محنت کوشش وغیرہ کرنے کے عادی نہیں ہے اگر ان کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں صحیح بخاری کی شرح کو لکھتا اور اس میں نہ ہوتی اعتدار کے ساتھ چلتا نہ بہت تطویل ہوتی اور نہ اختصار ہوتا وہ سو سے زائد جلدوں میں ہوتی سو سے جلدوں میں امام نویرہ تو تام نہیں ہو سکی پہ شروع کیا تھا انہوں نے تام نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ یہ بھی مبالغہ نہیں ہے امام نوبی رحمۃ اللہ علیہ جو بات بیان فرما رہے کوئی مبالغہ نہیں ہے ابو ابو جریر ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ یعنی ابو جعفر ابن تبری رحمۃ اللہ علیہ ویسے ان کے بارے میں کچھ کہنے والوں نے کچھ کہا ہوگا تشیع وغیرہ لیکن نام بھی اشتراک وہ دوسرے جو صاحب ہیں وہ پکے بھی دیتی یعنی ہیں لیکن یہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے تو یہ ابو جعفر ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے تہذیب الاثار اور یہ تہذیب الاثار میں بھی ابھی تمام کے آثار کو تمام سے مروی روایتوں کو نقل نہیں کیا ہے بس یہ تو یہ اشر مبشرہ ہیں اہل بیت ہیں اور جو موالی ہیں اور عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ نما کی بعض مصلاحات ہیں ابھی جو ہمارے سامنے ہے وہ تام نہیں ہوئی علامہ رحمۃ اللہ علیہ سیر و عالم نبلا میں فرماتے بائیں صفحے کے اوپر کہ اگر یہ تام ہو جاتی تو سو جلدوں کے اندر میں ہوتی تہذیب الاسا سو جلدوں کے اندر میں ہوتی تو علوم کا حال تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس صحیح کے اندر میں بھی ویسے علوم ہوں گے ویسے علوم کہ جو شراء جانتے ہیں اور علماء جانتے ہیں اور طالب علم اپنے اعتبار سے ان سے کچھ سنتے ہیں اور مجھ جیسا طالب علم تو اس پر کچھ بول ہی نہیں سکتا میں نے کہا کہ موٹی موٹی کچھ بڑی بڑی جو باتیں ہیں جو خواتین سے اور مستورات سے متعلق اسی کو مجھے ذکر کرنا ہے رمضان مبارک جو آ رہا ہے اس میں آپ ایک چیز میں غور کریں وہ چیز کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث جب ختم کر رہے کتاب جب ختم کر رہے اور حدیث کو ختم کر رہے ہیں تو اس میں ایک سبق دینا چاہتے ہیں وہ ذکر والی حدیث کو لائے ہیں تو اس کا معنی مطلب یہ کہ ذکر پر مدامت ہونی چاہیے ہمیشگی ہونی چاہیے پابندی ہونی چاہیے اور جو عبادات اربعہ ہیں عبادات اربعہ میں جو اصل ہے ان دو اصل میں پہلے غور کرو ایک نماز ہے اور دوسرا اصل کے اعتبار سے وہ حج ہے اور نماز کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک تفسیر کے اعتبار سے لذکری لذکری نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے تو کیا مقصد کیا ہوا نماز کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ذکر ہوا اور سنن ابی داؤد جامع ترمیزی کی روایت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف بیت اللہ کا طواف وبین الصفا والمروہ صفا مروہ کی سعی ورمی الجماع یہ کیوں ٹھہرائے گئے انما جعل اسی کے لیے وہ حسر کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ صفا مروا کی صحیح یہ خانہ کعبہ کا طواف اور یہ کنکر مارنا جمرات کے اوپر وہ اسی لیے ٹھہرایا گیا لقامت ذکر اللہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے تو معلوم یہ ہوا کہ سلاد کا اصل مقصود وہ بھی ہے ذکر ہوا اور یہ حج جو عبادات کے اندر میں دوسری نوعیت کے اعتبار سے اصل ہے عبادات کے اندر میں محبت کے اعتبار سے تو حکمرانی کے اعتبار سے نماز تھی اور محبت کے اعتبار سے حج ہے ان دونوں کا مقصد قرآن اور حدیث سے معلوم ہوا اقامت ذکر اللہ اللہ عز و جل کے ذکر کا قائم کرنا قرآن مجید یہ بتلا رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا غور کریں آیت عجیب و غریب انداز میں ہمیں ایک سبق دے رہی ہے کیا سبق دے رہی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا جو رات میں طویل طویل عبادتیں کرنے والا ہے یہ طویل راتوں میں عبادت کرنے والا نفل ادا کرنے والا اور یہ بھی جو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا اس میں جو راتیں وہ چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں لہذا پوری رات کا سواب مل جائے گا اگر تھوڑی رات ادھر ادھر بعض مطلب پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ویسے ہی کے پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں رات گزاری کے لیے تاکہ وہ سیر کا ٹائم ہو جائے اور یہاں کیا کہا جا رہا کہ اگر یہ مختصر رات ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پوری رات کا جو ثواب اس میں لکھا جا رہا ہے دو موقف ہے ایک موقف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا نماز اور دوسرا موقف جو مرنے کے بعد قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ دو موقف ہیں قرآن مجید کی آیت یہ بتلا رہی ہے کہ یہاں جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوا نماز کے میں کھڑا ہوا لیلے طویل اور طویل رات تک تو پھر وہاں کا جو موقف ہے اللہ کے سامنے وہ یسیر اور آسان ہو جائے گا ہاں۔ لیکن جو اللہ کے سامنے یہاں کھڑا نہیں ہوا اس کے لیے وہ یوم بننے والا ہے بھاری دن بننے والا ہے عجیب و غریب انداز انداز میں میں قرآن اشارہ کرتا ہے عجیب و غریب اور یہ تو علماء نے اپنے اعتبار سے موتی نکالے ہوں گے ورنہ پتہ نہیں ابھی کتنے موتی ہوں گے جو پنہا ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اپنی استعداد کے مطابق علماء کے اوپر وہ کھولتے رہتے ہیں وہ آتا تم من کل التمو وہ تم کو ہر وہ چیز دی جس کی تم نے اللہ سے درخواست کی جو تم نے اللہ سے مانگی اہل رتائی فرماتے ہیں من کل ما اے بلسان الاستعداد اے بلسان الاستعداد جیسی جس کی استعداد ہوگی ویسے اللہ نے اس کو دیا ہے اب چاہے وہ علم کی دولت ہو چاہے وہ اور دولت ہو آتا منک الما سالتم تو ویسے قیامت تک جو لوگ آتے جائیں گے اور جیسی جیسی ان کی استعداد ہوگی اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر علوم کو کھولتے ہوئے چلے جائیں گے تو رمضان مبارک میں ہمیں اہتمام کرنا ہے ذکر اللہ کا رمضان مبارک میں روزوں کا صحیح معنی کے اندر میں صحیح معنی کے اندر میں ادائیگی کا پہلو اگر ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ کی نوازش بھی بہت زیادہ ہوگی صحیح معنی میں غیبت جھوٹ وغیرہ سے احتراز سب و شتم برا بھلا کہنا اس سے بدگمانی ان امراض سے اور ان بیماریوں سے اگر اپنے آپ کو بچایا جائے گا رب تبارک و تعالیٰ اس میں بہت کچھ دیں گے اور ابن عبد البر مالکی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ روزہ یہ بڑا ہوا ہے تو صلاح سے بھی بڑا ہوا مانتے ہیں ابن عبد البر مالکی رحمت اللہ علیہ جمہور علماء یہ فرماتے نماز بڑی ہوئی ہے تمام عبادات کے اوپر لیکن حضرت کا خیال وہ دوسرا ہے امام مسلم اللہ نے ایک روایت کو ذکر کیا اس میں آدمی بہت ساری کو نماز کو روزوں کو اور صدقات کو لے کے جائے گا یہ عبادت وہ عبادت اور پھر اس کے بعد کسی کے حق تلفی کی ہوگی اس کو مارا پیٹا برا بھلا کہا اب یہ نیکیاں وہ ان کو دی جا رہی ہے جو عبادات ہیں ان کو دی جا رہی ہے یہاں ختم تو پھر اس کے بعد ان کے گناہ کا اور ان کے ویزر کا بوجھ اور فکر جو اس کے اوپر آنے والا ہے اس آدمی کے اوپر جو بہت زیادہ لے کر گیا تھا اس میں علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ تمام کی تمام عبادتیں وہ تو دے دی جائے گی لیکن روزہ نہیں دیا جائے گا کیوں روزہ نہیں لیا جائے گا وہی اس وجہ سے کیا زی بھی روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں اور دنیا میں سراتین کے زمانے میں بادشاہوں کے زمانے میں ابھی پتہ نہیں وہ رسم ہے کہ نہیں ہے تو سلاطین اور بادشاہوں کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ نے اگر کوئی تمغہ دیا ہے بادشاہ نے اگر کوئی چیز انعام کے طور پر دی ہے اور وہ بینک کرافٹ ہو گیا اور دیوالیاں نکل گیا اور مفلس قرار دیا گیا تو ایسی صورت میں اس کا جتنا مال وہ سب نیلام کر لیا جاتا تھا اور قرض خواہوں کو پیسے چکائے جاتے تھے لیکن بادشاہ نے جو تمغہ دیا ہے اس کو فروخت نہیں کیا جاتا تھا وہ اس کے پاس رکھا رہتا تھا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا رب تبارک و تعالیٰ تمام عبادتیں وہ جس کا حق دبایا ہوگا اس کو دے دیں گے لیکن سو اور روزے کی جزا رب تبارک و تعالیٰ عبادت نہیں دیں گے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا تمغہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا عقیہ ہے لہذا وہ تو رکھا رہے گا صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ سوم بھی چلا جائے گا نہیں نہیں نہیں سوم نہیں جائے گا وہ تو عبادتیں لے کے گیا اس میں سوم بھی ہے باقی ادا کیا جائے گا سوم کو یا نہیں وہ وہاں بیان نہیں ہوا ہے صحیح مسلم میں لہذا صحیح مسلم کی روایت اس کے مناقض نہیں ہے اسے ٹکرانے والی نہیں ہے تو رب تبارک و تعالی یہ موقع فراہم کرنے والے ہیں اس میں ہم اہتمام کے ساتھ عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول کریں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ ہو اور یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ ہم کھانا بھی پکا رہے ہیں ورنہ تو خواتین آمدنی شکایت کرتی رہتی ہے کہ فرمائش بہت زیادہ ہوتی ہے مردوں کی طرف سے رمضان مبارک میں فرمائش بہت زیادہ ہوتی ہے یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے اس لیے ہم بھی مجبور ہیں لہٰذا ہم تلاوت قرآن بھی نہیں کر سکتے اور ذکر وغیرہ بھی نہیں کر سکتی ہے لیکن وہ کچن میں رہتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ اور دوسرے اذکار اگر کرتی رہتی ہے تو اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کوئی بار نہیں کوئی مشقت نہیں دونوں کام اگر ایک ساتھ ہو رہے ہوں تو ایسا تو انڈیا کے اندر میں پاکستان بنگلہ دیش میں ایسے ہوگا وہ عورتیں جو کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو کئی ایک مٹکے تھے وہ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے سروں کے اوپر اور پھر اس کے بعد اپنی سہیلی کے ساتھ اور اپنی ساتھی کے ساتھ وہ بات بھی کر رہی گفتگو بھی کر رہی ہے ادھر خیال بھی ہے ادھر توجہ بھی ہے کہ مٹکا گرنے نہ پائے اور ادھر جو وہ زبان چل بھی رہی ہے تو اگر اسی طریقے سے کچن کے اندر میں کام بھی ہو رہا ہو اور ساتھ ساتھ ذکر اللہ بھی زبان سے جاری ہو تو یہ کیوں جمع نہیں ہو سکتا ہے اس میں کیا استعمال ہے یا اس میں کیا مشکل ہے او اللہ کے بندے تو ایسے گزرے ہیں عجیب و غریب انداز کے مولانا نور الحسن کانلوی رحمت اللہ علیہ جو حضرت مولانا مملوک علی صاحب کی استاد ہوتے ہیں عجیب و غریب ان کا حال تھا ان کا حال یہ تھا کہ ایک طرف طلبہ کو پڑھا رہے ہیں دوسری طرف وہ لکھ بھی رہے ہیں سبق بھی ہو رہا ہے ادھر لکھنا بھی جاری ہے بائیں ہاتھ سے تسبیح بھی جاری ہے اب پتہ نہیں کس طریقے پر ہوتا ہے کہ وَنَقَوْلْ مَوَازِينَ الْقِسْتَرِيَوْمِ الْقِيَامَتِي ونضع الموازین ونضع ہم قائم کریں گے موازین تمہیں تعجب ہو رہا ہے تمہیں تعجب ہو رہا ہے اعمال وہ تو چلے گئے ختم ہو گئے پھر اس کے بعد اس کا یادہ کیسے یہ اور وہ ہم نے ایسے انسانوں کو پیدا کیا ہے کئی ایک نظیر دنیا کے اندر تمہارے سامنے موجود ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ان کی ذہانت کا اور ان کی حاضر دماغی کا حال یہ تھا کہ پانچ آدمیوں کو سامنے بٹھاتے الگ الگ مضمون ہوتا کسی کو اس سبجیکٹ کے بارے میں لکھا رہے ہیں کسی کو اس سبجیکٹ کے بارے میں لکھوا رہے ہیں کسی کو اس سبجیکٹ الگ الگ اور پھر اس طریقے پر لکھواتے تھے کہ اس کو لکھوایا لکھوانے کے بعد دوسرے کو لکھوا رہے ہیں اب یہ جو کلام ہوا وہ ابھی لکھ رہا ہے پانچواں ادھر ختم نہیں ہوتا کہ یہاں جو وہ اپنا کلام پورا کرے گا ادھر حضرت جو ہے بات جاری کریں گے ابھی ابھی الگ الگ فنون اور ذہن جو ہے وہ کیسا ان کا رسا ہوگا یہاں وہاں پہنچ رہا ہوگا تو اللہ تبارک کل یوم ہوا فی شأن رب تبارک و تعالی ہر روز ایک شان کے اندر میں ہے جو تعطیل والے ہیں ان کی طرح نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا عقل ایک عقل کو پیدا کیا اس نے دوسری عقل کو بھی اس طرح عقل عاشرہ ختم کرا اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی معطل ہے نعوذ باللہ نہیں نہیں کل یوم ہوا فی شأن رب تبارک و تعالی ابھی سب کچھ کام وہی کر رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ امام بخاری اللہ علیہ کتاب التوحید آخر میں لا کر اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہلے لائے ہیں بد وحی کو اور بد وحی کو لاکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بتلانا چاہتے ہیں عجیب و غریب انداز میں شرا جو ہے یہاں متفقر ہیں کوئی اس طریقے سے مناسبت کو ثابت کر رہا ہے کوئی اس طرح مناسبت کو ثابت کر رہا ہے بڑے سہل انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بد الوحی کو لا کر صرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں دو باتوں کی طرف ایک بات تو اس بات نبوت ہے نبوت کا اس بات ہے کیونکہ یہ جو کچھ ذکر کیا جا رہا ہے وہ نبی کی باتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے تو پہلے نبی کا نبی ہونا ثابت ہو جائے تو اس بات نبوت اور اس بات نبوت کس طریقے پر ہوا تھا تو ساتھ ساتھ کچھ روایتیں ایسی بھی ہے کہ جس سے بدول وہی کی کیفیت کا اندازہ ہو رہا ہے اس اعتبار سے جتنی روایتیں ہوگی وہ سب آسانی کے ساتھ منتبک ہو جائے گی اور کسی قسم کا کوئی اشکار قیامت کے سویرے تک نہیں ہوگا اس کے بعد ہو تو پتہ نہیں تو اس کے بعد ہونے گا نہیں خیر بارہ ہو اس میں بھی عجیب و غریب انداز امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا پہلے رہنا چاہیے تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی والی جس میں نیت کے خلوص آپ علیہ السلام و تسلیم کی نیت کے خلوص جس میں ثابت ہو رہا تھا اور اس کے نتیجے میں ظاہر اسباب میں وہی آ رہی ہے وہ حدیث نیت صدیق اکبر سے مروی نہیں دی اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا لیکن حضرت عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مناسبت علوم نبوت کے ساتھ اس لیے ان کی روایت کو لائے ہیں لیکن صدیق اکبر بہرحال صدیق اکبر ہے بھائی ان کی روایت تو لانا چاہیے تھی ہے نہیں تو ہم کیا کریں بھائی اچھا ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر انہی کی بیٹی کی روایت کو لے آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو تاکہ کوئی تلافی ہو جائے کوئی تدارک ہو جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی دو روایتوں کو انہوں نے ذکر کر لیا بقیہ امہات المومنین بھی تو ہیں ان کی روایت بھی لانے چاہیے تھی نہیں آپ علیہ السلام و تسلیم کسی زوج متحرہ کے ساتھ ام الممنین کے ساتھ لحاف میں ہوتے وہی نہیں آتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا استثناء ہے حضرت عائشہ کے ساتھ لحاف میں ہوتے تھے اور وہی نازل ہوتی تھی اس لیے وہی کے ساتھ زیادہ مناسب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایتوں کو ذکر کیا دو روایتیں لیا ہے تین روایتیں ختم ہو گئی تین باقی ہے اور یہ تینوں تین روایتیں کہ یہ بھی چھوڑنے والا نہیں ہے لیکن میں نے کہا موٹی موٹی باتیں بیان کرنی ہے خواتین کے لیے اس اعتبار سے موٹی موٹی باتیں یا طالبہ کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایتیں لائے ہیں تین روایتیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی بڑی مناسبت ہے اللہم اللہم علم علم القرآن آپ علیہ السلام و تسلیم دعا کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بطور خار تو اثر ظاہر ہوا کہ نہیں دیکھ لیجیے تین روایت لائے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہماری عمر کو ہوتے عبداللہ بن عباس اگر ہماری عمر کو ہوتے تو ہم ان کا دسواں حصہ بھی نہیں پا سکتے شیخ ابن حضم ظاہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے فتوہ کو میں نے دیکھا ان کے فتوا کو میں نے دیکھا سات جلدوں میں جمع ہو سکتے ہیں عبداللہ ابن عباس علی اللہ تعالیٰ کے فتوا کئی ایک کتابیں دریا برد ہو گئی ہیں کئی ایک کتابیں ضائع ہو گئی ہیں اور ویسے ایک تلخ داستان ہے اس سلسلے کی وہ اپنے موقع پر کسی اور موقع کے اوپر اس کو چھوڑیے یہی جو مخطوطات وغیرہ ہے اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے باب میں ابن حضم ظاہری نے جو بات اشارت فرمائے ابن القیم رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن حضم ظاہری نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا ہے اپنی نظر کے اعتبار سے کہا ہے ورنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے علم کا حال یہ کہ سات سمندر سات سمندر پور ہو جائے یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے علم کا حال تو بہرحال اس وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی روایت کو وہ تین روایتوں کو وہاں ذکر کیا بدل وحی کے اندر میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بدل وحی کو پہلے لائے ہیں اور آخر کے اندر میں یہ کتاب التوحید کو لا رہے ہیں کہ تمہیں کوشش کرنا ہے اپنے عقائد کی اصلاح کی یہ نہیں کہ بعض مرتبہ یہ پریشانی وہ پریشانی پھر عامل کو بھی دیکھتے نہیں کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے عامل میں پھر یہ امتیاز نہیں ہوتا بالخصوص یہ خواتین کا پھر اس کے بعد جو چکر چلتا ہے ان کا خواتین کا عاملین کے پاس عجیب و غریب انداز ہو جاتا ہے عجیب و غریب انداز بعض مردوں تو اتنے پیسے وہ صرف کر دیتی ہے شوہر کی لا علمی میں شوہر کو بتاتی ہی نہیں کہ اتنے پیسے صرف کیے ورنہ تو شوہر صاحب اچھی طرح خبر لے لے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا اگر مسلک لیا جائے تو اور پریشانی کا باعث تو خواتین جو ہے وہ عاملین کے چکر میں بہت زیادہ چل پڑتی ہے ہاں مطابق شرع ہو تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ بات ہے شریعت غیر شریعت امتیاز نہ کرنے کی کہ عاملین کے پیچھے اتنا نہیں گھومنا چاہیے اتنا دوڑنا نہیں چاہیے کہ اس میں امتیاز ہی نہ رہے اور پھر اس کے بعد اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھنا چاہیے نظر تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس میں اثر پیدا کریں گے موسیٰ علیہ السلام والی بات کو یاد کیجئے پیٹ میں درد ہوا علاج رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جڑی بٹی جو ہے وہ استعمال کر لیں استعمال کی افاقہ ہو گیا دوسری مرتبہ پیٹ میں درد ہوا پھر وہی جڑی بٹی استعمال کر رہے ہیں افاقہ نہیں ہوا اب رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں ملتجی ہوئے رب تبارک و تعالیٰ فرمایا جڑی بوٹی میں کچھ نہیں میرے حکم میں سب کچھ ہے لال کتاب میں ہے یہ لال کتاب کی بات ہے یہ تو حضرت موسا علیہ السلام ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نظر وہ جڑی بوٹی کے اوپر ہو گئی تھی جڑی بوٹی اپنے اعتبار سے کوئی تاثیر نہیں رکھتی ہمارا امر ہوتا ہے ہمارے امر کی بنیاد پر اس میں اثر پیدا ہوتا ہے تو ایسے ہی یہ عاملین کی تعویذات وغیرہ اللہ جب اثر پیدا کریں گے تو oh. اثر پیدا ہوگا ورنہ نہیں کتاب التوحید آخر میں لاکر اس بات کے اشارہ کیا اور یہ رد علی الجہمیہ کا باپ قائم کر کے کہ عقائد کی اصلاح اور عقائد وہ ہونی چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اسی پر مدامت ہونی چاہیے اور یہ توحید تو اتنا بڑا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ کہ امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ جانگنی کا ٹائم ہے جانگنی کا وقت ہے روح ان کے قبض ہونے والی ہے انتقال کا ٹائم آ رہا ہے اس میں لا بادو لا بادو اب تک نہیں اب تک نہیں بعد میں جب افاقہ ہوا تو صاحب زادے وغیرہ نے سوال کیا کہا کہ وہ شیطان آیا تھا اور کہا بچ نکلے تو کہنا اب تک نہیں اب تک نہیں تو یہ توحید کے اندر میں لغدش پیدا کرنا چاہتا آخری ٹائم میں بھی شیخ شرف الدین یحیٰ منیری رحمت اللہ علیہ ان کا جب انتقال ہونے والا ہے انتقال سے قبل انہوں نے پڑھنا شروع کیا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پھر اس کے بعد ساتھ والوں کو کہا تم بھی پڑھو افاقہ ہونے پر ان سے کہا یہ کیا بات ہے آپ خود بھی پڑھ رہے تھے ہم کو بھی پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے کوئی خاص بات تو کہا وہ شیطان آیا تھا اور توحید کے مسئلے کے اندر میں لغزش پیدا کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے لاہور کو پڑھا وہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا تو اب میں بھی پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھو اس طرح پڑھنا شروع کیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہم نے تو شیطان کے لیے مخصوص مان رکھا ہے کہ شیطان کو بھگانا ہے تو اسی کے لیے شیطان کو بھگانے ہی کے لیے نہیں کنز من کنوز الجنہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی اس میں حاملین عرش فرشتوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ عرش کو تم اٹھاؤ عرش کو اٹھاؤ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عرش کے اوپر آپ کا جلال آپ کی عظمت ہم کیسے اٹھائیں اس موقع پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے لیلا خلق تم اسی لیے تم کو پیدا کیا گیا حمل کے اٹھانے کے لیے اٹھاؤ ویسی سے انہوں نے التجا کی آپ ہی ہماری رہنمائی فرمائیں اس موقع پر رب تبارک و تعالیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو لا حول ولا باللہ پڑھا اب اس کا اٹھانا ان کے لیے آسان ہو گیا سہل ہو گیا یہ بات جیسے ابن ابھی دنیا نے ذکر کی ہے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توحید کا مسئلہ بڑا عام ہے اس اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علی توحید کے بیان کو آخر میں لائے اور آخر میں لا رہے ہیں یہ وزن اعمال کو اس لیے کہ یہ آخر میں اعمال کے ساتھ متعلق ہونے والی چیز ہے اسی پر جزا سزا اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علی وزن اعمال کو آخر میں لا کر فرما رہے ہیں اللہ کے ارشاد کے بیان میں یہ بات القیامتی ہم انصاف والی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے دن میں یہ موازین کیوں قائم کریں گے انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے اس اعتبار سے جواب ہو جائے گا معتزلہ کی ایک جماعت کا جو یہ کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب کچھ پتا ہے تو پھر یہ حسن اعمال کیوں کریں گے رب تبارک و تعالیٰ کا لوگوں کو پتا چل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو پتا ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو معلوم ہی ہے ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن اور انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا اقوال کا وزن وہ ثابت ہو رہا تھا حدیث پاک سے اور یہ زبان کا عمل ہے اس اعتبار سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اعمال بنی آدم کو لگایا کہ اسی طرح بقیہ آزا اور بقیہ جوارے کے عملوں کا بھی وزن کیا جائے گا وَأَنَّ اعمال بنی آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنَ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیف اعمال کو یا جو عمل کرنے والے ہیں ان کے وزن کے قائل نہیں ہیں بلکہ خود عمل کے وزن کے قائل ہیں اس کی طرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں اشارہ کر دیا وَأَنَّ عَمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَقَالَ مُجَاہِدٌ اور امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں القسطاس والعدل بالرومیہ قسط کی مناسبہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے القسطاس کے لفظ کو نقل کیا ان اللہ يحب المقسطین کی طرف آگے اشارہ آ رہا ہے القسطاس العدل بالرومیہ قسطاس یہ عدل کے معنی میں ہے انصاف کے معنی میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ کی مناسبت سے اس کو ذکر کیا تھا قسطاس کو اور پھر اس کی مناسبت سے مقصد اور قاسد کا ذکر آگے آ رہا ہے رومی زبان میں تو عاجمی زبان کے لفظ قرآن مجید میں آئے ہی نہیں ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ ابو عبیدہ ابن ابو عبیدہ مامر بن المسنہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ اسی کے قائل ہیں اور یا تو پھر یہ مانو کہ توارد لغات کے قبل سے ہے کہ عجمی زبان میں بھی وہ لفظ استعمال ہو رہا تھا عربی کے اندر بھی وہ استعمال ہوا ہے اور یا پھر شیخ السلام رحمت اللہ علیہ جیسے فرما رہے ہیں ویسے کہ اگر اصل کی طرف نظر کی جائے تو عجمی ہے رومی وغیرہ ہے لیکن نہایت کی طرف اور انتہا کی طرف اور انت کی کی طرف نظر جائے تو اس اعتبار سے عربی ہے ویقال القسط مزدر المقصیتی اور کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقصد کا مزدر ہے مقصد کا مزدر اقصاد اور اقصاد کا مزدر قسط ہے وَهُوَ الْعَادِلُ اور یہ عادل کے معنی میں ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ میں وَأَمَّا الْقَاسِدُ فَهُوَ الْجَائِرُ وَأَمَّا الْقَاسِدُونَ فَكَانُ لِيَهَنَّمَ حَتَبَا کی اشارہ ہوا قاسد وہ جائر اور ظالم کے معنی میں ہے وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل أن عمارة بن القاقى يا نبي زرعة نبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه وعننا بهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم آپ علیہ السلام و فرماتے ہیں کریمتان حبیبتان الرحمن دو کلمے رحمان کو انتہائی زیادہ معبوب ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ اس سے نقائص کی نفی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولہ المفر العلیٰ وہ طریقہ والا چاہیں گے کہ اس سے نقائص کی نفی کی جائے اس اعتبار سے یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جس میں نقائص کی نفی ہو رہی ہے لہذا رحمان کو انتہائی زیادہ معبوب ہے کفی فتح علیہ لسان زبان پر انتہائی خفیف ہے ہلکے پھلکے ہیں اور اس کی ادائیگی کوئی مشکل نہیں ہے آرام سے پڑھ لیا سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم ہاتھ کنگن کو آرسی کیا لکھے پڑھے کو فارسی کیا ثقیلتان فی المیزان میزان میں انتہائی ثقیل ہے انتہائی وزنی کہ ایسا نہ سمجھو کہ زبان پر انتہائی خفیف اور ہلکے پھلکے تو میزان میں بھی ہلکے پھلکے ہوں گے میزان میں انتہائی ثقیل ہے اور احب الکلام اگر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر ہے تو وہ تفصیل ہے اور سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم اسی کا اجمال ہے اس اعتبار سے دونوں میں کوئی تعلق کو ٹکراؤ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمالات کو ثابت کیا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اجاگر کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ثابت کیا جا رہا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی رب تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اس کا حال یہ ہے کہ بلغار جس کو بلغاریا یا انگلش میں جو کچھ کہتے ہوں گے تو یہ جو بلغار ہے یہ بلغار وہاں نام پہلے کچھ الگ ہوگا بلال نامی ایک صاحب پہنچے اللہ والے مومن مسلمان وہاں کا جو بادشاہ ہوگا وہ بیمار ہوگا ملکہ وہ بیمار کہا جب تمام دواؤں سے انسان عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد منتر منتر کی طرف جاتا ہے دم بم کی طرف جاتا ہے تو ان کو پتا چلا انہوں نے کہا کہ میں کچھ دم بم کر دوں لیکن اگر ٹھیک ہو گئے تو پھر اس کے بعد تمہیں میرا دن قبول کرنا پڑے گا مرتا کیا نہ کرتا لہذا دم بم کیا اچھے ہو گئے دونوں اب کا کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اور ان کو دیکھ کر پورے کے پورے علاقے والے پورے ملک والے مسلمان ہو گئے قریب کے علاقے کو خزر والوں کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے حملہ کیا حملے کی جب خبر آئی کہ وہ لوگ پیش قدمی کر رہے ہیں چڑھائی کرنے والے ہیں تو انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں بلار نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ تمہیں مقابلہ کرنا ہے اب انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر کے ساتھ مقابلہ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ پسپا ہو گئے حزیمت اور شکست کھائی ہار کھائی بعد میں صلح ہو گئی کے بادشاہ نے کہا کہ جب مقابلہ ہو رہا تھا اس موقع پر سواریوں کے اوپر گھوڑوں کے اوپر کچھ عجیب و غریب قسم کے لوگ غیر معمولی قسم کے لوگ نظر آ رہے تھے وہ کون تھے تو نے کہا کہ وہ فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کے لیے آئے تھے تو یہ اللہ اکبر کی صدا جو بلند ہوئی اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال کہ بلغار کو ایک وقت بلار بلار کہا جانے لگا پھر اس کے بعد اس میں ترمیم ہوئی ترمیم جس طریقے پر بھی ہو انڈیا میں تو کافی ترمیمات ہوتی ہے تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے یا مسلمانوں کا یہ شہر یا مسلمانوں کا یہ آباد کیا ہوا ہے تو اب یہ بلغار بن گئی ہے بلغار تو یہ بلغار جو ہے بلغار وہ بلار کے نام سے بنا ہوا ہے جو ایک آدمی مسلمان تھا اس مسلمان کے نتیجے پورے علاقے والے مسلمان ہو گئے تھے قسطنطینیہ کی جب فتح ہوگی اب جیسے بھی ہو ابھی شکل کچھ اور ہے بعد میں شکل کچھ اور بنے گی جو بھی بنے گی تو قرب قیامت کے اندر میں جب حملہ ہوگا اس موقع پر سبحان اللہ والحمد للہ کے ذریعہ تصویر و تکبیر کے ذریعہ دیوار جب منہدم ہوگی اور دیوار جب گرے گی تیسری دفعہ کے اندر میں تو یہ سبحان اللہ الحمد للہ کے نتیجے میں گرنے والی ہے مسلم کی روایت تو اس سے پتا چلا کہ یہ بڑی تاثیر رکھنے والی چیز ہے اپنے اندر بڑی تاثیر ہے اس کی ہمارا پڑھنا اگر خلوص قلب کے ساتھ ہوگا تو بڑی تاثیر رکھنے والا ہوگا لیکن اگر مان لو کہ ویسا خلوص ہم میں نہیں ہے ویسے ہونا تو چاہیے ہر عمل کے اندر میں امام بخاری اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے اخلاص اگر ہوگا تو پھر وزن پیدا ہوگا ورنہ تو اعمال بے وزن ہوں گے اب یہ اخلاص شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کی طرح کہ وہاں دس مٹکوں کو جو خلیفہ کے شراب کے تھے پھوڑ دیے نو پھوڑے ہیں ایک کو باقی رکھا یہ بات خلیفہ کو پہنچی گرفتار کر کے لائے گئے سامنے پھر اس کے بعد پوچھا کیوں پھوڑا تو عمر بن معروف نہیں منکر کی جو بات تھی وہ نقل کی کس نے محتسب بنایا تو کہا کہ وہ قرآن مجید سے ایسا معلوم ہو رہا ہے وہ عمر بن معروف علامہ صاحب میں اپنا کام کر چکا اب اگر تو مجھے اذیت پہنچائے گا میں صبر کروں گا میں اپنا آگے والا کام کروں گا پر علامہ صاحب اچھا ٹھیک ہے لیکن یہ ایک مٹکا کیوں چھوڑ دیا نو مٹکے توڑنے کے بعد پھوڑنے کے بعد میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ خلیفہ اس کے شراب کے مٹکوں کو توڑا بہت بڑا کام کیا بس یہ بات آ گئی اس کی وجہ سے میں نے ایک مٹکے کو چھوڑ لیا خلیفہ کہنے لگا کہ آج سے میں نے تم کو بنا سزا دینے کے لیے بلایا تھا لیکن جب اخلاص والی بات سامنے آئی اخلاص والی بات سامنے آئی تو اس کے نتیجے میں صرف رہائی نہیں ہوئی خلاصی نہیں ہوئی بلکہ یہ کہا کہ باقاعدہ تم کو میں محتسب بناتا ہوں سرکاری محتسب تو یہ ہے اخلاص والی بات لیکن جب تک اخلاص پیدا نہ ہو یہ جو ظاہری اعمال ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے وہ بھی اکارت نہیں وہ بھی ضائع نہیں ہے اس میں بھی اللہ تبارک کو تعالیٰ تاثیر پیدا کر دیں گے وہ بعض مرتبہ کھلونے ہوتے ہیں ایپل وغیرہ ہوتا ہے وہ شوکیس میں سجانے کے لیے وہ وہ وہ ایپل سستا ہوتا ہے ہے ہے اور انگور جو سستی ہوتی لیکن وہ جو شوکیس میں سجائی جانے والی وہ جو مہنگی ہوتی ہے بعض مرتبہ کاپی ہے لیکن اس کے باوجود کاپی کا حال یہ ہے تو ایسے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے اندر میں وہ تاثیر پیدا کر اور عبد الرحیم خانے خانہ ایک مرتبہ وہ کھا رہے تھے تو جس نوکر کے ذمے پنکھا جھولنا تھا پنکھا جھول رہا تھا رونے لگا نظر پڑی کیوں رو رہے ہو میرا پہلا زمانہ یاد آ گیا پہلا زمانہ کیا مطلب میں بھی ویسی بادشاہ تھا یہ تھا وہ تھا ناز و نعمت میں پھر وہ انقلاب زمانہ جس کے نتیجے میں آج یہ حال ہو گیا کہ میں تمہاری نوکری کر رہا ہوں ملازمت کر رہا ہوں یا غلام بنا ہوا ہوں ٹھیک ہے آزاد کر دیا اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھایا اچھا خاصا مال و دولت دیا پھر اس کے بعد آزاد کر دیا فری کر دیا دوسرا ایک آدمی وہ دیکھ رہا تھا دوسرا غلام یا دوسرا ملازم وہ دیکھ رہا تھا یہ اچھا موقع اب اس نے سوچا کہ سوال کیا کیا تھا سوال یہ کیا تھا خانہ خانہ میں کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ مرغی میں کون سی چیز عمدہ اور لذیذ ہوا کرتی ہے اس نے تو دعویٰ کر لیا کہ ہاں میں پہلے ایسا تھا ویسا تھا ڈبل پیسہ تھا کرسی کا مالک تھا لیکن واقع میں ایسا تھا یا نہیں تو اس کے لیے امتحان یہ لیا تھا کہ کون سی چیز لذیذ اور عمدہ ہوتی ہے مرغی میں تو کہا ایک چمڑا جن کو لذیذ معلوم ہوتا ہوگا تو یہ جو چمڑا ہے تو چمڑا بڑا لذیذ ہوا کرتا ہے اچھا یہ سوال پوچھا تھا یہ جواب دیا تھا تو دوسرا جو ملازم چند دنوں کے بعد پھر وہ اسی پنگا جھولنے لگا اور پھر اس کے بعد اس نے پوچھا رونے لگا تھا تو کہا رونے کی وجہ کیا ہے پہلا زمانہ پچھلا زمانہ مجھے یاد آ گیا کیا ہوا میں بھی ایسے ہی حکومت کر رہا تھا یہ اور وہ انقلابات زمانہ اچھا تو یہ بتلاؤ کہ گائے میں کون سی چیز عمدہ ہوتی ہے کیا اس کا چمڑا گائے کا چمڑا کون کھاتا ہے گائے کا چمڑا اپنے ساتھ بٹھایا کھلایا اور اس کے بھی کچھ دے کے چھوڑ دیا کاپی کی تھی صرف کاپی کی تھی اس کاپی کے نتیجے میں وہاں بھی نوازش ہو رہی ہے اور وہاں اس کو چھوڑا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے ہم وہ کاپی والا جو عمل ہے اسی کو جاری رکھے جب تک اخلاص پیدا نہیں ہوتا ہے اور نفس و شیطان وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو راستہ ہے ہمارا جو اصل وطن ہے جو اصل مقام ہے جنت والا اسے وہ ہٹانا چاہتا ہے برگشتہ کرنا چاہتا ہے اسے دور کرنا چاہتا ہے ہم لگے ہوئے اس راستے میں لیکن نفس اور شیطان پیچھے لگے ہوئے وہ ہٹا رہے اب ہونا کیا چاہیے جنت وہ ہمارا اصل مکان ہے یا اصل مقام ہے وہ بھی مفت میں ملنے والا ہے وہ تلکل جنت المہ بیما کن تم چانو او رشت میراث اس میں تو کافی تاپ مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے نہیں کچھ بھی نہیں مرنے والا مرا اور آرام سے مان بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جنت ملنے والی ہے وہ آباد کی اس کے لیے تم نے جو کچھ عمل کیے ہوں گے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے بالکل معمولی ایسا سمجھو کوئی کام نہیں کیا میراث وہ ہے اصل ہمارا مقام یا آدم علیہ السلام رہے اس اعتبار اس کو میرا تعبیر کیا گیا اب یہاں کیا ہو رہا ہے نادر شاہ نے حملہ کیا دہلی کے اوپر اور وہاں کی مال و دولت وغیرہ کو سمیٹا اور لے کے جانے لگا تو وہاں کے جو بڑے فضلا تھے اور ہر میدان کے ماہر ان کو بھی لے جانے لگا تو اس میں حکیم عربی وہ بھی پکڑے گئے وہ بڑے ماہر تھے ان کو بھی لیا اب جا رہے ہیں اپنے وطن کی طرف راستے میں ایک جگہ پراؤ ڈالا پڑاؤ ڈالا تو وہاں کچھ بیمار ہو گیا یہ نادر شاہ بادشاہ کا حکیم صاحب کو بلاؤ تو یہ حکیم وہ آئے اب تو اس نے کیا کہا اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں اپنا مرض ذکر نہیں کروں گا کہ میری بیماری کیا ہے تمہیں دیکھنا ہے میں نبز نہیں دکھاؤں گا اور تمہیں علاج تجویز کرنا ہے اب غریب انداز میں وہ باتیں کر رہا تھا وہ حکیم صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھوڑا سا وقت چاہیے اب حکیم عربی صاحب جب جا رہے ہیں تو وہاں سے جاتے مرتبہ نظر کی بادشاہ کے اوپر نادر شاہ کے چہرے کے اوپر اور پھر اس کے بعد رخصت ہوئے انہوں نے اندازہ یہ لگایا کہ بادشاہ جو ہے وہ گرم گرم ہو گیا ہے لال لال اس کا چہرہ ہو گیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج دھوپ جو ہے وہ زیادہ تھی تو وہ دھوپ کا اثر ہے اس کے نتیجے میں یہ بیمار ہو گیا ہے گلاب کے پھول کا ایک پنکھا بنایا اور اس کے اوپر خس عطر جو ہے وہ واقعی میں عطر بھی ہو آج کل تو وہ تیل ہی ڈالا ہوا ہوتا ہے اچھا وہ جو خس عطر ہے وہ خس عطر اس کے اوپر ڈالا اور پھر اس کے بعد اس کے پاس گیا ناری شاہ کے پاس اور پنکھا جھولنے لگا آہستہ آہستہ وہ ہوا کے ذریعہ ناک اور اس کے ذریعے دماغ میں نیند آ گئی اور ایک وقت کے بعد وہ اٹھا اب فریش ہو گیا بالکل بیمار اس کی ظاہر ہو گئی پوچھا کس طریقے پر کیا تم نے تو اس طریقے پر میں نے چہرے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بیماری ہے اور پھر اس کے بعد یہ گلاب اور خس وغیرہ کے ذریعے میں نے تم کو ہوا پہنچائی جس کے نکیم اللہ تبارک بتانے تمہیں شفا دی بہت خوش ہو گیا اور کہا مانگ کیا مانگتے ہو کہا میں یہ مانگتا ہوں تم مانگ پوری کرو گے کہا بالکل میں پوری کروں گا میری مانگ یہ ہے کہ مجھے اپنے وطن بھیج دیا جائے انڈیا بھیج دیا جائے ہندوستان بھیج دیا جائے تو بہرحال وطن جس نے چھوڑا ہے اس کے سامنے تو یہی بات ہے کہ وطن پہنچایا جائے جنت میں پہنچایا جائے جنت میں اور نفس و شیطان وہ لگے ہوئے نادی شاہ کی طرح وہ ہٹانا چاہتے ہیں راستے سے اب وہ وہاں جنت میں ہمیں جانا ہے تو ان سب کو ہٹائیں اور پھر اس کے بعد درخواست کریں رب تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے بس تو ہی کھینچ لے اپنی طرف اللہ یشتبی رہی من یشا و یری رہی من یریب رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اللهم اقسم سنگ اے اللہ ہم بہت ہی یا اللہ اقراری مجرم ہیں اے اللہ کون سی ایسی گڑی مجرمی جس میں تیری ہم کی ہے یا اللہ ہماری مغفرت فرما ہماری مغفرت ہماری تیرے در پر ہم آئے ہیں یا اللہ ہم بیکاری ہیں اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں یا اللہ اللہ یا دنیا میں جتنے در دکھائی دے رہے ہیں وہ حقیقت میں یا اللہ در نہیں ہیں یا در دردر ٹھوکرے مارنے والے اور یا دردر ٹھوکرے کھلانے والے ہیں اے اللہ تیرا در ہی حقیقی در ہے اے اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں اے اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں لیکن یعنی تیرا اقرار کرنے والے ہیں تیرے نام لیوا ہیں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں اے اللہ تو ہماری نصرت فرما مدد فرما اے اللہ مغفرت فرما اے اللہ یا اللہ دنیا میں مسلمان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دفاع فرما اے اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کا اولاد سارے عطا فرما یا اللہ جو بھی نکاح کے ہیں یا اللہ ان کو سارے جوڑا عطا فرما اے اللہ جو جس پریشانی کے اندر ہے ان پریشانیوں کو دفاع فرما اللہ منصور الاسلام الاسلام والمسلمین والمسلمین اللہ منصور المسلم منصرام المسلم اللهم انصره نصرا مؤزرا اللهم آمنا في أوطاننا وآمن صالح المسلمين في أوطاننا اے اللہ یا اللہ امت محمدیہ کی حالت اظہار و رحم فرما اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما یا اللہ دینی مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ اس مدرسے کو دین دگنی راج جمعی ترقیات سے اے اللہ اس مسجد کو انتہائی قبول فرما یا اللہ جو فارغ ہونے والی طالبات ہیں یا اللہ جو عالمات ہیں اللہ ان کو قبول فرما یا اللہ ان کو قبول فرما یا اللہ ان کو قبول فرما یا اللہ دین کے اعلیٰ خدمات کے لیے ان کو موفق فرما یا اللہ یا اللہ ان کا ہر ہر قدم کے اوپر تو ناصر بن جا حامی بن جا یا اللہ ان کے پڑھانے والے اساتذہ ان کو شکل قبولیت عطا فرما یا اللہ اس مسجد مسجد کے مدرسہ کی انتظامیہ کو شکل قبول عطا فرما یا اللہ یا اللہ تمام پریشانیاں ہماری دفاع فرما امت محمدیہ تمام پریشانیوں کو دفاع کرتے ہیں اے اللہ مرتے ہوئے ایمان کے ساتھ کلمے کے ساتھ ہمیں اٹھائی ہو اے اللہ اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں اسلام کے اوپر ثابت قدم رہیں اے اللہ ہماری نسل و دین اسلام پر قائم دائم رہے اے اللہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہمارے لیے عذاب اے اللہ دنیا کے اندر میں کئی ایک مسلمان لڑکے لڑکیاں خود بھی پریشان والدین کے لیے بھی پریشانیوں کا باعث ہے اے اللہ ان کی پریشانیاں والدین کی دفاع فرما دو اللہ خود والدین کو بھی دین پر چلا اولاد کو بھی نسل میں آنے والے سب کو دین کے اوپر چلا اے اللہ ہمیں نیک بنا متحد بنا اے اللہ جتنی اسلامی مملکت ہیں اللہ ان کو صحیح شعور عطا فرما اے اللہ ان کے حکمرانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما اے اللہ حرمین شریفین زادہم اللہ شرفن کی اللہ حفاظت فرما اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما اللہ باغ گزاری کے اسباب پیدا فرما اللہ یا اللہ امت محمد احمدیہ کے صالحین نے جو کچھ آپ سے مانگا ہے اس میں ہمارا حصہ حاضر اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا آپ سے سوال کیا ہے یا اللہ ان خیر کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ جن شرور سے پناہ انہوں نے چاہی اللہ ان شرور سے ہم پناہ چاہتے ہیں اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما نہیں مانگ سکے ہیں اور یہ اللہ ہمارے لیے ضروری ہے لابدی ہے ہمارے لیے کسی طرح بھی معاون ہے مددگار ہے یا اللہ وہ سب ہمیں عطا فرما اللہ وقف لنا ولی والدینہ ولی وأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولتلاميذتنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات أي الله يا الله برزق حالت ہمارے لیے نہایت پریشان کن ہوگی اے اللہ ظاہری اعتبار سے ہم سوچتے ہیں کہ یہ منظر سامنے آتا ہے کہ اللہ تیرے ہو اور یہ اللہ تیرے کرم سے ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ ہمارے لیے انتہائی سہل مرحلہ ہوگا اے اللہ منکر نکیر کے سوال جواب کے ہمارے لیے آسانی فرما اے اللہ اللہ کسی قسم کا کوئی حساب کتاب ہم سے نہ ہو اے اللہ ہم اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم حساب دے سکیں ہمارے پاس ہے ہی کیا تیرے آپو اور تیرے کرم کے سہارے کے علاوہ اے اللہ تیرے آپو کا تیرے کرم کا تیرے جود کا سہارا ہے اے اللہ باقی ہمارے پاس حساب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ ہمارا تو دوسرا ہی پورا بھاری ہونے والا ہے ظاہری اعتبار سے ہم نے گناہ کتنے سارے کیے ہیں اے اللہ تیرے نبی کے نام لیوا ہے نبی کے سامنے ہمیں رسوا مت کیجیے اے اللہ میدان حشر نے ہماری رکھی ہو اے اللہ ستاری کا معاملہ فرمائی ہو اے اللہ دنیا میں جس طریقے سے تو نے ستاری کی ہے آخرت میں اور رقبہ میں بھی ستاری کا معاملہ فرما اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ کے دست مبارک سے ہمیں جامع کو اے اللہ عرش عظیم کے سائے میں ہمیں جگہ عنایت فرما اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما اے اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ مشائق اے اللہ ہمارے بڑے اللہ ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے ہیں ان سب کی بال بال بار اعلیٰ مقام نصیب فرما اے اللہ اللہ ہمیں ان کی معیت اور ہمیں ان کی رفاقت عطا فرما یا اللہ جنت الفردوس میں ہمیں ان کی معیت اور رفاقت عطا فرما یا یا اللہ اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ عطا فرما جو کچھ مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما مانگنا چاہتے تھے وہ بھی عطا فرما یا اللہ جو مانگنے والے ہیں اس کو بھی عطا فرما اے اللہ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے مستجاب الدعوات بنا دے جس موقع پر ہم دعا کریں وہ دعا ہماری قبول ہو اے اللہ مدینہ منورہ میں ہمارے لیے موت مقدر نظ پتی فرما ند اللہ کئی ایک ہی چاہت کر رہے ہیں کئی ایک دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ یا اللہ مدینہ کا ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے آمین اے اللہ جنت البقیع کا ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اے اللہ تیری رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے استحقاق نہیں ہے استحقاق نہیں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 سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين Thank you. Yeah. So one announcement for the sisters who are upstairs. Those sisters who are in the top floor, they would have to come down for Salah as we have the top floor that will be needed for the men. So all the women who are at the top floor, if they can please come down to the middle floor and read namaz in the, min, in the middle floor. Inshallah. And inshallah we just request our brother Firoz, if he can switch on the mic for the sisters in the middle floor now.